ابن شہاب نے خبر دی انہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں ملتے جبریل علیہ السلام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو دو